حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے رضائی چچا افلح نے پردے کے حکام اترنے کے بعد میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی میں نے انہیں اجازت نہ دی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے پوچھا آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دیا کرو وہ تمہارے چچا ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے نہ کہ مرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دو تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں وہ تمہارے چچا ہی ہیں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار تین سو انیس